عامر کہتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور مروان بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے مروان نے ان سے کہا بیٹھے رہو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا یہ سن کر مروان بھی کھڑا ہو گیا حدیث نمبر بتیس سو اکیس مسنت effort.